نوجوانوں کے لیے منہ میں پانی اڑانے والی چیز نہیں ہے ہر ایک کو اس میں لطف اور مزہ آتا ہے اور ہمارے مذہب نے اسلام نے ہم کو شادی کرنے کے لیے جو ایزی اور سمپل وے بتلایا ہے اتنا ایزی اتنا سمپل وے جو ہم کو ہمارے مذہب اسلام کی طرف سے ملا ہے اگر ہم اس کو فالو کریں اس پر عمل کریں تو ہزاروں خرابیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آج بہت دکھ سے ایک بات میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان شادیوں میں میرج فنکشنز کے اندر جو خرچے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ خرچے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد جتنے ہسبند ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ہسبند ہو جاتے ہیں یعنی ان کا ہنسنا بند ہو جاتا ہے شاید انگلش زبان میں شوہر کو ہسبند اسی لیے کہتے ہیں کہ جس دن سے شادی ہوئی بیچارے کا ہنسنا بند ہو جاتا ہے اور دلہن کو ہمارے یہاں بیگم کہتے ہیں چونکہ اردو میں بیگم کہتے ہیں جس کو کوئی غم نہ ہو اس کو بےگم کہتے ہیں تو یہ بیچاری ہو گئی بے گم اور ان کا ہو گیا ہنسنا بن اس لیے وہ ہس بند ہو گئے یہ سب نحوست ہے اس چیز کی کہ ہمارے یہاں شادیوں کے اندر جو اوور لمٹ فضول خرچیاں ہوتی ہے بعض مرتبہ اس کے لیے فائنس فائننسر کے پاس اور بینکوں کے پاس لون لینی پڑتی ہے اور لائف ٹائم کے اندر وہ لون کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ آپات کے کیس تک سماج کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ہمارے پیغمبر محسن انسانیت رحمت اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایزی اور سمپل وے جو حضرت شیخ الحدیث مفتی اسماعیل صاحب دامد برکات ہوں ابھی بتلا رہے تھے وہ ایزی اور سمپل وے جو اسلام نے ہم کو نکاح کا دیا ہے شادی کا دیا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں سماج میں پریکٹیکلی طور پر لانے کی ضرورت ہے سال گزشتہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دھڑکن اور جانشین فدائے ملت حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ہم نے اسی اجتماعی نکاح کے پلیٹ فارم سے ہمیں پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ ضروری ہے کہ ایسے اجتماعی نکاحوں کے اندر صرف غریب یتیم لڑکیوں کی شادیاں نہ ہو بلکہ مالدار اور ریچ فیملی اور رویل فیملیز کے لڑکے اور لڑکیاں بھی یہاں پر سمپل طریقے سے شادی کرنے والے بنے جس دن ریچ اور رویل فیملی کے بڑے گھرانوں کے لڑکے اور لڑکی سمپل طریقے سے آ کر کے یہاں شادی کریں گے تو پورے سماج کے لیے پوری قوم کے لیے ایک نمونہ بنے گا میں آپ سے درد بھری اپیل یہ کرتا ہوں ہمیں سادگی والی سمپل شادی اس لیے کرنی ہے کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے اس سنت کو سامنے رکھ کر کے سمپل نکاح کریں گے تو انشاءاللہ ہماری شادیوں کے اندر خیر اور برکت ہوگی آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے شکتی سنگھ جی بھی یہاں پر موجود ہیں ہم پرمیشور سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی شکتی کے اندر خوب برکت عطا فرمائے اور ان کی شکتی کے اندر اللہ تعالیٰ خوب اضافہ فرمائے اس وقت ہم لوگوں کی نظر ان کے اوپر ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جو پرابلمس اور بے شمار مسائل ہیں اس کی صحیح ترجمانی ان کے ذریعے سے ودھان سبھا کے اندر ہو اور گجرات کے مسلمان جو ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو کاش کہ جلدی جلدی ہم لوگوں کو ہمارا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آئے ہم ان کی شکتی کے اندر خوب اضافہ ہو اس کے لیے اللہ سے پرمیشن سے دعائیں بھی کرتے ہیں بہرحال میں حضرت مولانا فیاض صاحب لاتوری دامت برکاتہم کو دل و جان سے مبارکبادی دیتا ہوں یہ بہت اچھا کام ہے میں تمام مسلمان بھائیوں سے کہوں گا اپنے گھر کی شادیاں سمپل کرو اور خرچے بچا کر کے ایسی غریب یتیم لڑکیوں کی شادی کے اندر مدد کرو انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلائی ہے آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو خوب آگے بڑھائے ترقیات سے مالا مال فرمائے اور تمام لوگوں کو سمپل طریقے سے شادگی کے ساتھ شادی کرنے والا بنا دے ایک دو حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں اس امید کے اوپر کہ آج سے آپ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ بہت لو کے ساتھ پیار کے ساتھ کے ساتھ زندگی گزارے ایک حدیث میں آتا ہے بڑی زبردست حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے کہ جس پر عمل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے بڑھاپے کے اندر بھی اس حدیث پر عمل کر کے ہم ثواب لوٹ سکتے ہیں حدیث میں ارشاد فرمایا ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر ایک ہسبند بڑی محبت سے پیار سے پریم سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی پریم اور محبت سے اپنے ہسبن اور شوہر کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کی رحمت لوٹنے کا اتنا آسان طریقہ شوہر بیوی کو پریم سے دیکھے بیوی شوہر کو پریم کی نظر سے دیکھے اللہ ہسبینڈ وائف کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ وہ رحمت لینے کا راستہ ہے جس کے لیے کوئی ایج کی پابندی نہیں ہے ینگ بھی بڑھاپے میں بھی بستر پر بھی ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں عورت پر کبھی ظلم مت کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہیں اللہ خی رکم خی رکم سنو تم میں اچھا آدمی وہ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے فیملی ممبرس کے لیے اچھا ہوئے وہ بہترین آدمی ہیں آگے ارشاد فرمایا وانا رکم لی نسائی میں بھی اپنی عورتوں کے لیے اچھا شوہر ہوں یہ تمہارے نبی ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارے طلاق دینا ان پر ظلم کرنا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے روایت میں ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو زمین پر طلاق دیتا ہے تو ساتوں آسمان پر اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اسی لیے کبھی طلاق کے چکروں کے اندر مت پڑنا بیوی پر ظلم مت کرنا اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ زندگی گزارنا پیار اور پریم سے زندگی گزارنا بس اتنی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں الحمد للہ رب العالمین